سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں سورین کا تسمہ ہے تو جو سو جائے وہ وضو کرے سننے ابو داود حدیث نمبر دو سو تین